Thank you. السلام علیکم اسٹوڈینٹس دس از ڈاکٹر ایٹین آف یور کوجی course and today about Gestalt principles of organisation اب گسٹالٹ پرنسپلز آف آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے lecture In the previous lecture, I showed you some slides, one of which is now on display for you. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک پیٹرن دکھایا تھا جس میں ایک وائٹ اسکوئر موجود تھا without the being white square تو ہم نے وائٹ اسکوائر آپ کو پیش نہیں کیا لیکن آپ نے اس وائٹ اسکوائر کو دیکھا جیسا کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نظر اور بصر میں یہ عربی کے دو الفاظ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طریقے سے استعمال کیا تو let me cite you an example نا دیٹ ایگزامپل از فرام سورا واقعہ اور سورہ واقعہ جو ہے وہ جس طرح قرآن مجید کی بہت سی صورتیں جو ہیں وہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہیں اور قیامت سے ڈراتی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ہم پہ احسانات ہیں ان کی بھی یاد دلاتی ہیں تو اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی ایسی ایک مختلف صورتوں کی طرح سورہ واقعہ بھی ایک بہت خوبصورت ایک صورت ہے اور اس میں یہ ڈسٹنکشن جو ہے نظر کی اور بسر کی بڑی کلیئرلی بیان کی گئی let me give you an example من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اذا بلغت الحلقوم اس آیت کا مطلب ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے یعنی بات حلقوم تک پہنچ جاتی ہے بات جب حلق تک پہنچ جاتی ہے جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو جیسے ہمارے کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تم ہی نہ تنظرون اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو جیسے کہ یہاں پہ نظر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہمارا عزیز جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وہ نخن اقرب من کم و کلّہ تب اور ہم اس وقت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت مگر تم یہ بصیرت نہیں رکھتے تم یہ دیکھ نہیں سکتے تو یہاں نظر اور بصر میں جو کانٹراسٹ ہے اس خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے سورہ واقعہ میں کہ جب ایک انسان مر رہا ہوتا ہے آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پاس ہیں ہم اس کے عزیز ہیں ہم اس کے قریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت مگر تم یہ بصیرت نہیں رکھتے تو بصیرت اور نظر میں بصر میں اور نظر میں بہت واضح فرق ہے اور یہ ہمیں جو ہم جب سائنس میں ہم تجربات کرتے ہیں اور کوئی چیز سمجھتے ہیں تو اس کی سمجھ کچھ بہتر ہوتی ہے ہمیں اس آئیڈیا کی اس کانسیپٹ کی کہ نظر اور چیز ہے بسر اور چیز ہے دیکھنا کچھ اور چیز ہے ادراک کچھ اور چیز ہے seeing is different from perceiving so Gestalts of organisation are not principle of seeing they are principle of پرسیونگلپشن تو اس سلائڈ کی طرح جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جس میں آپ کو ایک سفید رنگ کا اسکوائر نظر آ رہا ہے بنایا نہیں گیا that is one important distinction اچھا اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس وائٹ اسکوائر کی ہم نے لاسٹ ٹائم جو بھی آپ کو دکھایا تھا تو اس کی باؤنڈریز بنائی تو اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ وائٹ موجود ہے اس کی باؤنڈریز ہیں اور یہ سرکولر پیٹرنس کے اوپر بنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں یہ سرکولر پیٹرنس ہم نے نہیں بنائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ سلائڈ دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو وہ پورے سرکولر پیٹرنس بنا کے بتائے گئے لیکن پہلے آپ صرف انہیں تصور کر رہے تھے اسی طرح آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ جو سلائڈ میں اب دکھا رہا ہوں اس میں بہت سے سرکلز ہیں جس میں گرے کلر کی شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو یہی نظر آ رہا ہے لیکن جب انہیں خاص طریقے سے ارینج کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرے کلر کی ایک مستطیل ایک ریکٹینگل ان سرکلز کے اوپر رکھ دی گئی ہے اور اس وائٹ بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ کہ وہ گرے کلر کی باؤنڈری بھی موجود نہیں ہے ہم اس گرے کلر کی باؤنڈری کو دیکھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ میں نے یہ سلائڈ میں نہیں بنائی لیکن آپ کو نظر آ رہی اور اس کو ثبوت کے طور پہ اب ہم نے اس گرے کلر کی ریکٹینگل کو شیڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا لیکن اب آپ یہاں سرکلز دیکھ رہے ہیں بہت سارے کہ حقیقت میں سرکلز نہیں ہیں یہ تو گرے کلر کی ایک ریکٹینگل ضرور ہے اور اس کے ساتھ کچھ سرکل نما دائرہ نما شکلیں سوائے ایک کے جو کہ ایک بھرپور سرکل ہے جو باٹم پہ سینٹر میں موجود ہے باقی سب ادھورے ہیں لیکن ہمارا ذہن انہیں خود بخود مکمل کر رہا ہے اور اب ہم نے وہ گرے ریکٹینگل ہٹا دی ہے اور گرے شیڈنگ بھی ہٹا دی ہے تو آپ میں سے کچھ لوگ ابھی تک اس گرے ریکٹینگل کو محسوس کر رہے ہوں گے پھر اسی طرح ہم نے آپ کو اسٹار آف ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو چھ نقطوں والا ستارہ ہے وہ دکھایا اب اصل میں تو ہم نے یہ ستارہ نہیں بنایا ہم نے اسے ادھورا چھوڑ دیا لیکن آپ کا ذہن خود بخود اس ستارے کو بھی مکمل کر رہا ہے اس میں شامل جو دو تکونے ہیں ٹرائنگلز ہیں ان کو بھی مکمل کر رہا ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ آپ نے کیا ہے اور یہاں میں آپ کو اسٹار کی بھرپور شکل دکھاتا نا let's continue think it of important to realise کہ یہ صرف چند شیپس تک محدود نہیں ہے اب آپ کو کیا نظر آ رہا میں نے تو چار لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں سلائیڈ میں جو کہ دو ان میں ہارزونٹل ہیں اور دو ورٹیکل ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہاں پہ کراس نظر آ رہا ہو یعنی آپ ان لائنوں کے درمیان جگہ خود بخود فل کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اسکوائر نظر آ رہا ہوں جو کہ نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے ادھورا چھوڑ دیا گیا اب اگر اسی شیپ میں میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا غور کیجئے گا تھوڑی سی تبدیلی کیا کی کہ وہ جو چار لائنیں تھیں وہ اسی طرح کی اسی طرح وہاں پہ موجود ہیں لیکن ان میں سے تین لائنوں کے ساتھ ایک چھوٹی لائن کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ چھوٹی لائن جو ہے وہ ورٹیکل لائن کے ساتھ ایک ہم نے ہاریزونٹل لائن لگا دی ہے اور دو ہارزونٹل لائن کے ساتھ ایک ایک ورٹیکل لائن لگا دی ہے اور ایک لائن کو ہم نے اسی طرح دیا تو اس سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جناب کراس کی شکل زیادہ نظر آ رہی ہو کہ جناب جو جیسے پلس سائن ہوتا ہے نا یا کراس ہوتا ہے یا اوور لیپنگ دو لائنز ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوں اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جیسے کا تھا ناسیز کا یا پرانا ایک قدیم ہندو سمبل ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ نظر آ رہا لیکن کچھ بھی ہو ٹینڈینسی ہے کہ اس فگر کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور ہمارا ذہن صرف ان لائنوں پہ اکتفا نہیں کرتا اس کا ایک پیٹرن دیکھتا ہے اب لائنوں کو اس طرح سے ارینج کر دیا گیا ہے تھوڑا سا اور تبدیلی اس میں کی گئی ہے کہ کراس کا آئیڈیا جو ہے وہ مزید ری انفورس ہو رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسا کہ آپ کراس دیکھ رہے ہیں اب اسکوئر دیکھنے کی گنجائش اس میں بالکل ہی کم ہو گئی ہے جیسے شروع میں تھا نا یعنی اگر آپ میں آپ کو پہلی سلائڈ پہ لے جاؤں تو اس سلائڈ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کراس دیکھا ہو اور کچھ لوگوں نے اسکوائر دیکھا ہو لیکن جب ہم اس لائن تک پہنچتے ہیں اس پیٹرن تک پہنچتے ہیں تو اسکوئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو بیسکلی بات کیا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ادھوری ہے لیکن جیسے جیسے ہم تھوڑی بہت انفارمیشن کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں ہم پیٹرن کے ایک طرح کے ہونے سے یعنی اسکوئر اور کراس کے درمیان فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اب اس شیپ کو دیکھ کے ہم میں سے ایسے کوئی بھی ایک اسکوائر نہیں کہہ سکتا بلکہ اگر پوچھا جائے کہ بھائی یہ اسکوائر ہے یا کراس ہے chances are that almost all of you will say کہ یہ ایک کراس ہے اور اب دیکھیے اب ہم نے کیا کیا ہم نے پھر بھی اس شیپ کو پوری طرح سے کلوز نہیں کیا ہے ہم نے اس شیپ کو پوری طرح سے کلوز نہیں کیا ہے لیکن still there are two possibilities of seeing ایک تو یہی ہے کہ جناب یہ کراس ہے جو کہ اوپر سے شروع ہو رہا ہے بلیک لائن سے اور نیچے ختم ہو رہا ہے اسی طرح لیفٹ سے یا رائٹ right سے شروع ہو رہا ہے اور دوسری طرف جا رہا ہے لیکن اگر آپ مزید اسے غور سے دیکھتے رہیں گے تو وہی سفید رنگ کا اسکوائر اس کراس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ وہ white square which was was the circular shape is also now superimpose on top of the square shape تو یہ جو ایک کراس شیپ جو ہے پلس کا سائن جو ہے اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا وائٹ کلر کا اسکوائر پھر سے نظر آ رہا ہے again I have not drawn it it has not been drawn in picture yet the chances are that you are seeing a white square impose upon the cross اب پھر کیا کیا کہ ہم نے اس میں سے ایک لائن نکال لی ہے ایک لائن لیفٹ سے نکال لی ہے ایک لائن رائٹ سے نکال لی ہے اگین دا چانسز آر دیکھ لیا ہے اسے آپ نظر کا دھوکا کہہ لیں یا اسے بصیرت کہہ لیں یا بسارت کہہ لیں بات یہی ہے کہ ہمارا ادراک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے فروم آور سیئنگ اگین پھر اس میں سے کچھ فیچرز نکال لیے گئے ہیں اسکوائر میں سے اور اس اسکوائر کو نکالتے ہی ان فیچرز کو نکالنے کے باوجود وہ وائٹ اسکوائر جو ہے it is still present in this shape once again we complete the square but only half way when a see we complete the square but only half way meaning یہ کہ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ جناب ہمیں ایک کراس نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا اسکوائر موجود ہے ٹھیک ہے یا ایک پلس سائن نظر آ رہا ہے جمع کا سائن نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا اسکوائر بنا دیا گیا again if you think about it there is a white background ہم نے اس وائٹ اسکوئر کی کوئی باؤنڈری نہیں بنائی لیکن ہمیں وہ باؤنڈری نظر آ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ باؤنڈری کسی نے اپنے ہاتھوں سے سفید رنگ میں کھینچی ہو یا شیڈنگ تھوڑی سی مختلف کر دی ہو سفید کی در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے سفید رنگ جو ہے وہ حالانکہ دونوں بیک گراؤنڈ بھی سفید ہے وہ اسکوائر بھی سفید ہے لیکن وہ اسکوائر ہمیں واضح طور پہ نمایاں طور پہ الگ نظر آ رہا ناؤ وٹ ہیپنس ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا ان چار لائنوں کو وہ جو بلیک لائنس تھی ان کی جگہ گیپ چھوڑ دیا ہے اور انہی فیچرز کو تھوڑا سا ری ارینج کیا ہے تو اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے کراس نہیں سمجھے گا جمع کا نشان نہیں سمجھے گا بلکہ اسے ایک بلیک لائنز کی باؤنڈری والا اسکوائر سمجھے گا لیکن اگر آپ اسے اور غور سے دیکھیں تو اس بلیک اسکوائر کے اوپر آپ کو ایک ابلیک شیپ میں ایک اسکوائر نظر آ رہا ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈائمنڈ شیپ ڈائمنڈ شیپ ہوتی ہے نا کہ جیسے اگر آپ ایک اسکوائر کو ٹیڑھا کر دیں تو وہ ایک ڈائمنڈ شیپ نظر آتی ہے تو اب ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ایک بلیک لائن سے جو اسکوائر ڈیفائن ہوا ہوا ہے اس کے اوپر ایک ترچھا اسکوائر رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو بیچ کی لائن سیگمنٹس ہیں وہ چھپ گئے تو again even though the white square is not drawn by us, you are still seeing it. وہ جو وائٹ اسکوائر ترچا ہے یا ڈائمنڈ شیپ بلیک اسکوائر کے اوپر موجود ہے وہ امیجنری ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ وہاں بنائی نہیں گئی another proof of the Gestalt let's talk about what these principles are یہ اصول ہیں کیا Gestalt principles of organisation so there are several لیکن I will stress those principles that are found most common in our everyday perception اور ان میں سب سے پہلا ہے پروکسیمٹی شو یو سم سمسلائڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ دس لیکن پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے پراکسیمٹی کیا ہوتی کچھ چیزیں جو قریب قریب ہوں وہ ایک پیٹرن کا حصہ سمجھی جاتی جو ذرا زیادہ دور ہو جائیں وہ پیٹرن کا حصہ نہیں سمجھی جاتی one rule just remember that proximity قریب چیزیں عام طور پہ ایک پیٹرن کا حصہ ہوتی ہیں اور کوئی چیز ذرا زیادہ دور ہو جائے تو وہ اس پیٹرن کا حصہ نہیں سمجھی جاتی the other thing is similarity similarity کہ ایک جیسی چیزیں اگر ہوں گی تو وہ ایک پیٹرن کا حصہ سمجھی جائیں گے مثلاً اگر آپ کو ایک کاغذ پہ بہت ساری لائنز اور بہت سارے سرکلز دکھائے گئے ہیں تو آپ جو لائنز ہیں ان کو اکٹھا دیکھیں گے اور سرکلز کو اکٹھا دیکھیں گے تو یہ جو سملیرٹی آف شیپس ہے اس کی وجہ سے وہ ایک پیٹرن بناتی ہے the other one is good continuation یعنی اگر ایک چیز فرض کریں لیفٹ سے رائٹ right تک ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اچانک وہ یوں مڑ جاتی ہے اور اس کے آگے ایک اور چیز ہے جو پہلی شیپ کو کنٹینیو کر رہی ہے تو ہمیں جو چیز کنٹینیو کر رہی ہے ہم اس کو اس پیٹرن کا حصہ سمجھیں گے اور جو چیز گڈ کنٹینویشن کے زمرے میں نہیں آتی ہم اسے اس پیٹرن کا حصہ نہیں سمجھیں گے اور چوتھی چیز ہے کلوجر اب کلوجر کی بہت ساری ایگزامپل ہم نے آج دیکھی ہیں کلوجر کیا ہوتا ہے مثلا میں اگر آپ کو یہ شیپ دکھاتا ہوں ایک لائن یوں ہے اور ایک لائن یوں ہے تو آپ خود بخود تیسری لائن ڈرا کر لیں گے یعنی دو لائنیں اگر ترچھی ہم نے اکٹھی کر دی ہیں تو آپ اسے خود بخود ایک ٹرائنگل تصور کر لیں گے you your mind will close the figure جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ کئی جگہ پہ ہمیں وائٹ اسکوائر نظر آ رہا ہے تو وہ وائٹ اسکوائر اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے خود بخود اس فگر کو جہاں پہ گیپس ہیں کلوز کر دیا اس کو کلوزر کہتے ہیں ٹو کلوز سم تھنگ تو جہاں پہ چیزیں کلوز نہیں ہوئی ہوتی سرکل ہمیں جو ہے ایک کرو نظر آ رہی ہوتی ہے ایسی تو ہم اسے خود بخود ہمارا ذہن جو ہے اسے کلوز کر دیتا ہے ایک سرکل بنا دیتا then good form good form سے کیا مراد ہے یہ کلوجر کی ایک قسم ہے یا کلوجر سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر ہمیں ایک فارم کا آئیڈیا ہے کہ مثلاً بھائی اسٹار بن جاتا ہے اگر ہم ان تین پوائنٹس کو ملا دیں لائنس تو نہیں ہے نا یہاں پہ صرف تین پوائنٹس ہیں اور ایک طرف ادھوری ٹرائنگل ہے تو ہم گڈ فارم یعنی ایک اسٹار میں اسے کنورٹ کر لیتے ہیں دو ٹرائنگل میں اسے کنورٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا ذہن کرتا ہے پیپر پہ ایسا ہونا ضروری نہیں اور جو آخری ہے اس لسٹ میں وہ ہے سیمیٹری سیمیٹری کیا ہوتی ہے کہ جو چیز رائٹ سائڈ پہ ہے وہی چیز لیفٹ سائڈ پہ اگر ہو تو ہم اسے ایک پیٹرن کا حصہ سمجھتے ہیں اور اگر اس میں سے کچھ مسنگ ہوگا بھی تو ہم اسے خود بخود سیمیٹریکل بنا لیں گے یہ بھی ایک گڈ فارم کی ایک شکل ہے let's see some example proximity اب لیفٹ سائڈ پہ آپ کو آٹھ سرکلز نظر آ رہے جہاں پروکسیمٹی لکھا ہوا ہے ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو آٹھ سرکلز دکھایا گئے ان میں سے تین سرکلز رائٹ سائڈ پہ اکٹھے ہیں تین سرکلز لیفٹ سائڈ پہ اکٹھے ہیں اور دو سرکلز جو ہیں وہ اوپر کر کے ذرا ہیں لیکن اکٹھے ہیں تو chances are you will see them as three different patterns اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تین ڈفرنٹ پیٹرنس میں مختلف سرکلز ہیں وہ پاس پاس تو آپ اسے ایک پیٹرن نہیں دیکھیں گے آپ اسے تین مختلف پیٹرنس دیکھیں گے اور یہ پیٹرن قربت کی وجہ سے پروکسیمٹی کی وجہ سے بن رہے ہیں right I hope this point is clear کہ جو چیزیں ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں وہ ایک پیٹرن کا حصہ سمجھی جاتی then let's look at the middle the top middle part of the slide یہاں پہ ہم نے لکھا ہے سملیرٹی اب سملیرٹی کیا ہے کہ ہم نے کچھ تو ٹرائنگلز رکھے ہیں اور کچھ سرکلز رکھے ہیں The chances are that you will see circles as part of one pattern and triangles as part of another pattern. اور یہ دو پیٹرن ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے سپر امپوز کیے گئے ہیں اس میں ٹرائنگلس کا ایک پیٹرن ہے اور سرکلس کا ایک پیٹرن اور رائٹ سائڈ پہ again perfect example of closure ایک سرکل بنایا گیا ہے لیکن اس سرکل کو ادھورا چھوڑا گیا ہے at the top but you most of you will still see see it as a circle میں نے بھی آپ سے یہی کہا کہ یہ جناب ایک سرکل ہے حالانکہ سرکل نہیں ہے سرکل تو کمپلیٹ ہوتا ہے یہ تو ایک کرو uh, ہے بیسکلی جو گھوم کے پوری آئی ہے لیکن ہم اسے بطور سرکل دیکھ رہے ہیں جس میں سے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا ہم ایسا کیوں سوچ رہے ہیں space on the Gestalt principle of closure now let's look at the bottom left نیچے بائیں طرف جو ڈایاگرام بنا ہوا اب اس میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو سرکلز ہیں اور رائٹ right سائڈ پہ دیکھیں تو ہیں اچھا لیکن ہم سرکلز اور کو جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں ایک پیٹرن نہیں دیکھ رہے ہم جو رائٹ سائڈ پہ سرکلز ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پہ سرکلز ہیں انہیں ایک لائن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور جو رائٹ سائڈ پہ اسکوائرز ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پہ اسکوائرز ہیں ان کو بھی ایک لائن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں گسٹال آف کانٹینیوٹی یعنی جو چیز کنٹینیو کر رہی ہے یا کنٹینیو کرتی نظر آ رہی ہے ہم اسے ایک پیٹرن سمجھتے ہیں اور یہاں پہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی چیز لیفٹ پہ کون سی رائٹ پہ بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کنٹینیوٹی کہاں پہ نظر آ رہی ہے کیسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی پیٹرن آگے چل رہا so please think about this this is a very important point اور ہماری لائف میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ادھوری نظر آتی ہے تو ہم اس کی کانٹینیوٹی جو ہے وہ خود بخود تصور کر لیتے ہیں آگے اور جس طرف وہ نیچرل ہوگی کانٹینیوٹی اسی کو ہم اسی شیپ کو ہم دیکھیں گے اسی کا ادراک کریں گے اسی کو پرسیو کریں گے in our mind and at the right side are three shapes جو سیمیٹری شو کر رہے ہیں سیمیٹری کیا ہے کہ جو رائٹ right سائڈ پہ ہے وہی لیفٹ سائڈ پہ ہے جو ٹاپ پہ ہے وہی باٹم میں ہے یہ سیمیٹری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ والی شیپ ایک ہی جیسی ہے ہم اسے ایک ہی پیٹرن کا حصہ سمجھیں گے تو مثلا جو ان تین شیپس میں جو سیمیٹری کی ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ہم بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ دو مختلف چیزیں ہیں ہم یہ سوچیں گے کہ شاید یہ کوئی لیمپ ہے یا اس طرح کی کوئی فگر ہے اسی طرح جو بیچ میں اس میں کوئی فگر ہے وہ بھی ہمیں ایک ہی چیز نظر آئے گی جس کا کوئی حصہ مسنگ ہے it it be be a some object اور اسی طرح رائٹ سائڈ پہ جو فگر ہے وہ بھی سیمیٹری کی وجہ سے ہمیں ایک ادھورا اسکوائر نظر آئے گا اس میں کچھ کلوجر کا کانسیپٹ بھی ہے کہ جی ہم اسے اسکوائر کو خود مکمل کر دیں گے لیکن چونکہ اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ بالکل ایک جیسے ہیں میرے ہیں تو اس لیے ہم اسے ایک ہی پیٹرن کا حصہ سمجھتے ہیں hence these also are examples of principles of organisation اب میں جو آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ ایک بڑی کلاسک تصویر ہے کوئین کوئن جو برطانیہ کی ملکہ ہیں ان کا سلور جوبلی واز ہے یہ وہ گلدان ہے جو کہ سلور جوبلی کے موقع پہ کوئن الزبتھ کو دیا گیا اچھا اب اگر آپ اس واز کو دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک واز ہی نظر آ رہا ہے گلدان نظر آ رہا ہے اور وہ سیمیٹریکل ہے ٹھیک ہے سیمیٹریکل ہے ہوتا ہے واز گلدان عام طور پہ سیمیٹریکل ہی ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اگر آپ واز کی طرف سے تھوڑی سی توجہ ہٹائیں اور جو بلیک کانٹور ہے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی واز کی جو رائٹ right کانٹور ہے اور جو لیفٹ کانٹور ہے اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو آپ کو لگے گا ایسا جیسے کہ دو انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اب اس کو گسٹالٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں فگر اینڈ گراؤنڈ یعنی یہ چیز بھی تعین کرنا کہ فگر کون سی ہے اور بیک گراؤنڈ کون سی ہے گراؤنڈ کون سی ہے یہ بھی ہمارے ذہن کا ڈسیزن ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے ذہن کا ڈسیزن ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب ہم نے ہم ایک واز دیکھ رہے ہیں گلدان دیکھ رہے ہیں تو وہ گلدان ہی نظر آئے گا لیکن اگر ہم اس گلدان سے توجہ ہٹا کے تو اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ دیکھیں گے تو وہ سیمیٹری کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آئے گا جیسے دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ویسے تو وہ جو دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بےمانی سی چیز ہو جاتی ہے اگر ہم اسے ایک بلیک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں جس کے اوپر ایک واز پڑا ہو لیکن اگر ہم یہ تصور کریں کہ نہیں جی فگر جو ہے وہ وہ دو لوگ ہیں تو پھر یہ گلدان اپنی حقیقت کھو دیتا ہے اور اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں that becomes a figure was becomes the background it becomes the ground تو گسٹالٹ میں فگر اور گراؤنڈ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی اس چیز کا تعین کرنا کہ فگر کون سی ہے گراؤنڈ کون سی ہے یہ کانٹیکسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ہمارا ذہن اس حوالے سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب ہم نے کس چیز کو فگر بنانا ہے کس چیز کو گراؤنڈ بنانا these are very crucial concept in the area of Gestalt principles تو جہاں ہم نے بات کی اپروکسمٹی کی بات کی سملیرٹی کی بات کی ہم نے کلوجر کی بات کی ہم نے گڈ کنٹینویشن کی بات کی یا کنٹینیوٹی کی بات کی ہم نے سیمیٹری کی بات کی تو یہاں فگر اور گراؤنڈ کے کانسپٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سی چیز بیک گراؤنڈ ہے کون سی چیز فگر ہے کون سی چیز پہ ہماری توجہ ہے we come back to the same old culprit attention کہ ہم کس چیز کو اٹینشن دے رہے ہیں اگر ہم اس بلیک بیک گراؤنڈ کو اٹینشن دینی شروع ہو جائیں تو وہ بیک گراؤنڈ نہیں رہتی وہ فگر بن جاتی ہے جس میں کہ دو انسان ہیں اور اگر ہم واز کو توجہ دیتے ہیں تو وہ دو شخص جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ دو شخص بھی غائب ہو جاتے ہیں it becomes a black background to Queen Elizabeth majesty's was silver jubilee was تو these are crucial ideas visual perception اب اس کو ضروری تھا کہ یہ چیز ہم نے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دکھائی اور آپ نے سمجھی اسی طرح بہت سے سائیکالوجسٹ نے اپنے اسٹوڈینٹس کو دکھایا اور وہ اس سے کنوینس ہوئے لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ کچھ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے جائیں جس سے یہ چیز جو ہے مزید ثابت کی جا سکے سائنٹیفک بنیادوں پہ اسے بیس کیا جا سکے تو پامر نے 1977 میں کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو شیپس ہیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں سامنے سلائڈ میں ان کو یوز کیا تو مثلا پہلے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو شیپ اے دکھائی جو لیفٹ سائڈ پہ اب شیپ اے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو اکثر جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ایکسپیریمنٹ سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جناب ہمیں ایک تو نظر آ رہی ہے ٹرائنگل جو اوپر موجود ہے اور نیچے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو لیٹر این ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے کسی ایک خاص فونٹ میں لکھا گیا تو اکثر لوگوں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا ایک یہ سوچا کہ لیٹر این ہے چھوٹا این جو ہوتا ہے اسمال این وہ کسی اسپیشل فونٹ میں لکھا گیا ہے اور اوپر ایک ٹرائنگل اب یہ گسٹالٹ کے اصولوں کے این مطابق ہے یہ بات اب اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو انہیں اے دکھائی فگر اے دکھائی اس کے بعد بی سی ڈی اور ای یہ چار جو آپ کو شیپس نظر آ رہی ہیں یہ دکھائی گئی اچھا اب یہ چاروں شیپس جو ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ فگر اے کا حصہ ہیں لیکن گسٹالٹ جو ہیں وہ یہ پرڈکٹ کریں گے کہ سبجیکٹس بڑی ایزیلی بی اور سی کو ریکگنائز کر لیں گے کہ یہ اے کا حصہ ہے لیکن ڈی اور ای e کو اتنی آسانی سے ریکگنائز نہیں کریں گے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہ وہ جو چونکہ انہوں نے آلریڈی اسے دو پیٹرنز میں تقسیم کر دیا ہے شیپ کو ایک ٹرائنگل ہے اور ایک لیٹر این ہے تو وہ بی اور سی میں وہ دونوں شیپس موجود ہیں بی جو ہے وہ ٹرائنگل ہے اور سی جو ہے وہ لیٹر این ہے لیکن ڈی جو ہے وہ اس گسٹالٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ای e بھی اسی طرح حالانکہ اس شیپ کا حصہ ہے اے کا لیکن وہ اس شیپ کو وائلیٹ کر رہا ہے گسٹالٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے تو اس میں کیا what are the results results great difficulty in deciding whether D اور ای اور parts of figure A but they did not have any difficulty as measured in reaction time. آپ کو یاد ہوگا reaction time I don't need to explain to you again کیونکہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں ریئیکشن ٹائم کیا ہوتا ہے تو بی اور سی جو ہیں ان میں ریئیکشن ٹائم بہت کم تھا سبجیکٹس نے فورن ڈیسائڈ کر لیا کہ جناب یہ تو شیپ اے کا حصہ ہے لیکن ڈی اور ای e کے بارے میں انہیں ذرا مشکل پیش آئی سو so, پامر نے 1977 میں میں کلاسک ایکسپیرمنٹ کے ذریعے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا without any doubt that we tend to see things in Gestalt in in complete in patterns that follow the Gestalt principle of organisation ٹھیک ہے اب اب ہم آتے ہیں ایک ریلیٹڈ ٹاپک کی طرف گسٹالٹ ہمارے ساتھ رہے گا ہم جب بھی ویژل پرسپشن کی بات کریں گے ہم گسٹالٹ کی بات کریں گے لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ہم آبجیکٹس دیکھتے ہیں نا ابھی تک ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی لیٹرز ڈسکس کیے ساؤنڈز ڈسکس کیے لیٹر اے اور ایل بی پی ٹی اس طرح کی باتیں ڈسکس کی یا ساؤنڈ جب آپ کو یاد ہے پورا جو اسپیچ پرسپشن کا حصہ تھا اس میں ہم نے ڈا ڈ اس طرح کی جو ساؤنڈ ہیں ان کو فیچر انالیسس کے ذریعے پرسیو کرنے پہ ایکسپیریمنٹس کے لیکن اب چیلنج آتا ہے چیلنج یہ آتا ہے کہ جی یہ تو ہو گیا نا چھوٹی چھوٹی چیزیں اب آبجیکٹ پرسپشن میں مثلا اس میز کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک ایسے پتا چلتا ہے کہ یہ میز ہے اور اس کو میں کس طرح سے آرگنائز کرتا ہوں کیا اس میں بھی اسی طرح فیچرز کو جوڑا جاتا ہے اب اگر میں صرف ہاریزونٹل اور ورٹیکل فیچرز کی بات کروں تو بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے زندگی ہے نا بہت مشکل پڑ جاتی ہے کہ بھائی اتنے سارے فیچرز ہیں ہمارا مائنڈ کیسے ان سب چیزوں کو جوڑتا تو آپ کو ڈیوڈ مار کا نام یاد ہو جنہوں نے مار جو ہیں ڈیوڈ مار انہوں نے بہت بیسک ایکسپیریمنٹس کیے پرسپشن میں اور کمپیوٹر ماڈلز جنریٹ کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے دماغ میں کچھ ایج ڈیٹیکٹرز ہیں اور کچھ بار ڈیٹیکٹرز اور ان کا کمپیوٹر ماڈل سے انہوں نے یہ شو کیا کہ چیزوں کی جو ایجز ہیں اور چیزوں کی جو بیسک شیپس ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم موجود ہے پرسپچل سسٹم موجود ہے تو اس کے لیے جو انہوں نے کمپیوٹر ماڈل جنریٹ کیا جس کو بعد میں ایکسپیریمنٹ سے ثابت بھی کیا پہلی دفعہ شو ہوتا ہے مار اینڈ ہارا کی اسٹڈی ہے کی جس میں انہوں نے یہ ماڈل پرزینٹ کیا کہ familiar objects can be seen as configuration of simple pipe like components اب یہ مشکل ہے ذرا بات سمجھنی میں اس کی آپ کو جب ڈائگرام دکھاؤں گا تو شاید آپ کو بہتر سمجھ میں آئے لیکن اس وقت اتنا سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی جو آبجیکٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنی عام طور کی زندگی میں ہم انہیں پائپس نہیں ہوتے جیسے ٹیوبز ہوتی ہیں ہمیں ہمارا مائنڈ جو ہے وہ انہیں pipe type pipe like structures میں اسپلٹ کر لیتا ہے اور پھر انہیں کٹھا کرتا اب یہ اس کی مثال ہے اور اس سے شاید آپ کو کلیئر ہو جائے اب ٹاپ لیفٹ میں لکھا ہوا ہے ہیومن تھری ڈی ماڈل یعنی تھری ڈائمینشنل ماڈل اب اس میں آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک سلینڈر بنایا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے بیچ میں سے ایک لائن گزاری تو یہ ہے وہ پائپ جو ایک فیچر کے طور پہ کام کرتا ہے یہاں پہ ہماری پرسپشن اچھا اب آپ سلینڈر کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگر میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ جیسے کہتے ہیں وہ پلے کروں تو میں آپ کو کہوں گا کہ جناب کیا نظر آنا ہے ایک چھوٹا سا سلینڈر ہے ٹاپ پہ بیچ میں ایک ذرا بڑا سلینڈر ہے رائٹ سائڈ پہ ایک ٹیڑھا سلینڈر ہوا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ ایک سیدھا سلینڈر ہے اور نیچے دو سلینڈر ہیں ذرا ٹیڑھے ٹھیک ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس میں ہیومن شیپ دیکھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے ہیومن شیپ نہیں بنائی ہم نے کچھ سلینڈرز کو اس طرح سے آرگنائز کیا ہے کہ وہ آپ کو ہیومن شیپ لگ رہی ہے اس میں آپ گسٹالٹ کو بھی انوک کر سکتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمپیوٹر ماڈل جنریٹ کر رہے ہیں جو ایک فگر کو دیکھ کے اندازہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک فیملیئر آبجیکٹ یعنی ایک ہیومن شیپ جو ہے اس کو شاید ہمارا دماغ جو ہے شاید ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طرح سے آرگنائز کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو رائٹ سائڈ پہ سلینڈر ہے جو ہمیں بازو کے طور پہ نظر آ رہا ہے اس کا بھی ایک تھری ڈائمینشنل ماڈل بنایا اور وہ رائٹ سائڈ پہ لے گئے ہیں اس کو انہوں نے دو پائپس کے ذریعے شو کیا تو یعنی ہماری جو بیک آرم ہے اور فور آرم ہے بازو کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ان دونوں کو دو مختلف پائپ کے ذریعے شو کیا اور پھر کیا کیا کہ اب فور آرم کا بھی تھری ڈی ماڈل بنایا ٹھیک ہے نا تو جو ہمارا بازو کا اگلا حصہ ہے اس کو بھی انہوں نے سلینڈر کے ذریعے شو کیا جو ذرا سا بینڈ ہوا ہے اور پھر اینڈ میں کیا کیا ہے رائٹ سائڈ پہ انہوں نے ہینڈ کا تھری ڈی ماڈل بنایا کہ ہاتھ کو بھی وہ جو پائپس ہیں یا وہ جو سلینڈرز ہیں وہ پانچ چھوٹی چھوٹی انگلیاں جو ہیں وہ پانچ چھوٹے پائپس کے ذریعے دکھایا ہے اور جو ہماری ہتھیلی ہے اس کو بھی ایک سلینڈر کے طور پہ شو کیا why are they doing this یہ بات سمجھانا بڑی ضروری ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ارض کیا تھا نا پہلے کہ ایک تو فلاسفر کی بحث ہے کہ جناب نظر میں اور بسر میں فرق دوسری طرف ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کی بھی تو کوسٹ ہے نا کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب ہمیں پتہ چلے کہ جب کمپیوٹر کو ہم نے کیمرے کے ذریعے کوئی شیپ دکھا دی تو اب کمپیوٹر کو ہم کیسے سکھائیں کہ یہ آدمی ہے یا کوئی جانور ہے بکری ہے کتا ہے بلی ہے یا کوئی پرندہ ہے تو how should the computer recognise اور اس کے لیے وہ مدد لینا چاہتے ہیں انسانی ذہن سے ٹھیک ہے نا کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کمپیوٹر کو جب آپ مختلف چیزیں دکھاتے ہیں مختلف انسان مختلف جانور مختلف پرندے دکھاتے ہیں ان کی شیپس دکھاتے ہیں کیمرے کے ذریعے پھر اسے کہتے ہیں کہ جی ریکگنائز کرو تو ریکگنائز نہیں کر پاتا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے اور کمپیوٹر اتنی پرسائز چیز ہے کہ وہ ایک انسان اور دوسرے انسان اور تیسرے انسان کے فرق سے ہی اوور ویلم ہو جاتا ہے جب اسے کوئی اور جانور دکھایا جائے گا تو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ جناب یہ تو ساری چیزیں مختلف ہیں how to categorise them as different تو اس کی مثال جو ہے وہ باٹم حصہ جو ہے سلائڈ کا نیچے کا حصہ اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ لمب جو ہوتا ہے بازو یا پاؤں جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک ماڈل بنایا ہے دو سلینڈر ٹھیک ہے اور کوڈروپیڈ یعنی چوپایا جو ہوتا ہے اس میں یہ سلینڈر کس طرح سے ارینج ہوتے ہیں تو ایک سلینڈر جو ہے وہ منہ کا ہے پھر ایک گردن کا ہے پھر ایک اس حصے کا ہے جو گردن کو اگلی ٹانگوں سے کنیکٹ کرتا ہے پھر اگلی ٹانگوں کے لیے سلینڈر بنائے اور پچھلی ٹانگوں کے لیے سلینڈر بنائے ہیں جو جانور کی باڈی ہے اس کے لیے ایک ہارزونٹل سلینڈر بنایا اور پھر دم کے لیے ایک ٹیڑھا سلینڈر بنایا تو کوڈروپیٹ جو چوپایا ہے even though we are not seeing a quadruped we are just seeing a bunch of cylinder yet you will agree with me we can by looking at it we can recognise it as a quadruped as a four leg animal تو کمپیوٹر ویژن جو ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے کہ وہ آبجیکٹس کو یا لونگ بیگس کو ریکگنائز کرے یہ ماڈل دکھایا گیا اب یہ ماڈل جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اسے دیکھتے ہی ریکگناز کر لیں گے تو there is some parallel between the computer model that has been generated and the human perception ٹھیک ہے نا let's at the figure to the right of the quadruped جیسے بائی پیڈ کہا ہے انہوں نے یعنی دو ٹانگوں والا جانور یعنی انسان اور انسان میں آپ دیکھیں کہ پھر سلینڈر کٹھے کر دیے ہم نے مختلف لیکن اگر آپ کو یہ سلینڈر دکھائے جائیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ جی ایک انسان کا ماڈل ہے exactly تو نہیں ہے لیکن ماڈل تو ہے نا اور اس ماڈل کو دیکھ کے ہمیں ایک انسان نظر آتا اور اس کو مزید کنوینس کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ایک برڈ کا ماڈل بھی بنا دیا جس میں صرف سلینڈرز ہیں اب پرندہ جو ہے اگر آپ سوچیں تو وہ ایسی چیز نہیں چھوٹی سی اکثر پرندے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمیں شاید اس میں سلینڈرز سوچنے میں خیال آتا ہے کہ وہ کیسے دکھائیں گے لیکن انہوں نے سلینڈر کا سائز چھوٹا کر کے برڈ ریکگنیشن کا بھی ماڈل دیا ہمیں تو اگر کمپیوٹر کو جب یہ تین چیزیں کوڈروپیڈ بائی پیڈ اور برڈ کی یہ کنفیگریشن دے دی جاتی ہیں اور پھر انہیں مختلف تصویریں دکھائی جاتی ہیں جن کو انہوں نے مختلف قسم کے سلینڈرز میں بریک کرنا ہوتا تو وہ ایزیلی ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ جناب ان میں سے چوپایا کون سا ہے ان میں سے انسان کون سا ہے اور ان میں سے پرندہ کون سا ہے اور وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں ٹانگیں کہاں ہیں اور بازو کہاں ہیں جیسا کہ لیفٹ سائڈ پہ جو لمب کا ماڈل ہے یعنی ٹانگوں اور بازو کا وہ بھی موجود ہے so that is the beauty of computer modelling کہ دیکھیں ایک طرف جیسے میں نے آپ سے کئی دفعہ کیا لیکن اس پوائنٹ کو میں ریپیٹ کرتا رہا کہ کمپیوٹر ماڈل ایک طرف فلاسفرز ایک طرف اور ان کے بیچ میں کاگنیٹو کچھ فلاسفی سے لے رہے ہیں کچھ کمپیوٹر ماڈل سے لے رہے ہیں اور پھر وہ خود تجربات کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ جناب ان میں سے کون سا ماڈل جو ہے وہ درست ہے so that is one contribution another contribution of Marr David Marr جنہوں نے پہلے ہمیں ایج ڈیٹیکٹر بار ڈیٹیکٹر کے بارے میں بتایا انہوں نے بلی کے ساتھ تجربات کیے اور بتایا کہ جناب بلی جو ہے اس کے دماغ میں بھی جو ایجز ہیں چیزوں کی اور جو ان کی جو سلینڈر ٹائپ شیپس ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیسٹی ان کے دماغ میں اور پھر مار نے کمپیوٹر ماڈل جنریٹ کیے جو کہ ان فائنڈنگس کو ریپلیکیٹ کرتی تھی ان دا کمپیوٹر ویژن اب آگے انہوں نے ایک اسٹیپ لیا اور آبجیکٹ ریکگنیشن میں بتایا کہ کس طرح ہم مختلف پائپس کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان پائپس کو یہ پائپس جو ہیں یہ پھر فیچرز بن جاتے ہیں جس طرح ہے نا لیٹر ایل جو ہے اس میں میں نے کہا کہ جناب ایک ہاریزونٹل ایک ہارزونٹل لائن ہے ایک ورٹیکل لائن ہے اسی طرح یہ جو پائپس ہیں they become the basic segments basic features جن کو اکٹھا کر کے ہم ایک پیٹرن کو ریکگناز کرتے ہیں but this gets more complicated life not just letters اور simple sound we are talking about complex patterns everyday life اور اس میں I think one of the greatest contribution by another psychologist کال نے 1987 میں ایک جو پیش کی آف آبجیکٹ ریکگنیشن اور انہوں نے کہا کہ جناب اس میں تین اسٹیج ہوتی کسی بھی آبجیکٹ کو ریکگناز کرنے کی تین اسٹیج ہوتی the first stage is segmentation into sub objects یعنی کوئی بھی آبجیکٹ ہے جیسے میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ اگر انسان کی بات ہو رہی ہے تو مجھے آپ اس تک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ میرا اوپر کا دھڑ دیکھ رہے ہیں اور باقی کا آپ تصور کر رہے ہیں تو یہ تو گسٹالٹ کا پرنسپل ہو گیا نا کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ پرسپشن جو ہے اس میں مجھے کر دی لیکن what you are doing is you are segmenting to sub objects head میری اوپر کے جسم کا حصہ میری بازو آپ نے پہلے اس آبجیکٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے مجھے as a human being recognise کرنے کے لیے مجھے سب آبجیکٹ میں سیگمنٹ کیا حصے کیے ٹھیک ہے نا مختلف حصوں میں تقسیم کیا پہلے آپ کے ذہن نے perceptual system that was the first then the second stage is you classified the category of each sub object تو پھر آپ نے کیا کیا کہ جو ہر جو سب آبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی آپ کو بازو نظر آ رہے ہیں آپ کو سر نظر آ رہا ہے فیس نظر آ رہا ہے آپ کو جسم کا اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے گردن نظر آ رہی ہے تو آپ نے ہر سب آبجیکٹ کو کیٹیگرائز کیا کلاسیفائی کیا کہ بھئی ان میں سے کون سا بازو ہے کون سا ہاتھ ہے کون سی گردن ہے کون سا فیس ہے کون سا سر ہے and most likely to even further recognise آپ نے مزید اسے سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا فیس اس لیے فیس ہے کہ اس میں آپ آپ کو کو آئیز نظر آ رہی ہیں نوز نظر آ رہا ہے آپ کو لپس نظر آ رہے ہیں so what you doing is you are first segmenting it in sub objects ٹھیک ہے اس کے حصے کر رہے ہیں اس کا انالیس کر رہے ہیں breaking it down then you are classifying you are labelling each category کہ اچھا یہ بازو ہے اچھا یہ کان ہے اچھا یہ ناک ہے وغیرہ then comes the recognition is a pattern made of sub objects کہ تیسری اسٹیج یا فائنل اسٹیج جو ہے اس میں آپ اسے ریکگنائز کرتے ہیں ایسے پیٹرن کے طور پہ جو ان سب آبجیکٹس کا بازو کا ہاتھوں کا گردن کا فیس کا سر کا آنکھوں ناک کان ہونٹ کا جو ہے پیٹرن ہے ایک انسان ہے and you are perceiving that pattern let's talk about these three stages and what we'll do is quickly look at segmentation segmentation میں کیا ہوتا ہے سب آبجیکٹس کیسے دیکھتے ہیں مثلاً یہ بازو ہے آپ اس بازو کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اب میرے جو ارد گرد ماحول ہے اس سے جو چیز اس بازو کو ڈسٹنگوش کر رہی ہے وہ ہمارے ذہن میں جو ایج ڈیٹیکٹرز ہیں اس کی جو لائن کانٹور ہے نا یہ ایج جو ماحول کے درمیان اس خلا اور میرے درمیان جو میرے بازو کی باؤنڈری ہے اس سے آپ ڈیٹیکٹ کریں فرض کریں کہ یہاں اس وقت ذرا اندھیرا ہو جائے بالکل اندھیرا نہیں پچ ڈاک نہیں لیکن نسبتاً ذرا اندھیرا ہو جائے اور آپ کو میری آنکھیں نظر نہ آئے میرے ناک میرے ہونٹ نظر نہ آئے لیکن آپ کو یہ صرف شیپ نظر آئے باہر کی تو یہ کام ہوتا ہے ایج ڈیٹیکٹرز کا اور ایج ڈیٹیکٹرز اگر اتنا ہی دیکھ لیں گے نا بازو کی صرف یہ شیپ دیکھ لیں گے تو وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاں جناب بازو ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ سب آبجیکٹس کو دیکھنے کے لیے سیگمنٹیشن کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے یاد ہوگا شروع میں عرض کیا تھا کہ جو ہمارا ویژل سسٹم ہے وہ انسان کو اس نے سروائیول میں بہت مدد دی جب انسان جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا اور اس سے ان میں سے کئی خونخار جانوروں سے بچ کے رہنا بھی اس کے لیے ضروری تھا جیسے شیر چیتے وغیرہ تو اس کے لیے ایکزیکٹ ڈیٹیل دیکھنی ضروری نہیں تھی ٹھیک ہے نا جہاں اسے ایک شیپ نظر آئی اس کی حرکت نظر آئی اس نے فورن ریسپونڈ کیا اب وہ اگر چیتے کے وہ اسپوٹس گننے لگ جائے کہ بھئی یہ کالے رنگ کے کتنے دھبے ہوں گے تو یہ چیتا ہوگا تو اتنی دیر میں چیتا تو اسے چیر پھاڑ کے ہڑپ کر جائے گا تو that is the important thing to realise کہ what what is important is first being done by segmentation اور اس سیگمنٹیشن میں ایج ڈیٹیکٹرز بار ڈیٹیکٹر جو جنرل آؤٹ لائن ہمیں دیتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کس بیسس پہ ان ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز کو یوز کرتے ہیں ہافمین اینڈ نے 1985 میں ہم پہ ثابت کیا کہ ہم ان سیگمنٹس کو اس آؤٹ لائن بنانے کے لیے گیسٹالٹ پرنسپل یوز کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ gestalt will make an A وہ بار بار یہ کانسپٹ آتا رہے گا کوگنیشن میں تو یہ پہلی مثال ہے اس کی سب آبجیکٹس کی جہاں بات ہو رہی ہے اس کو ان پرنسپلس کے ذریعے مثلا میں مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ میں آپ کو بازو دکھا رہا ہوں اپنا ہاتھ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اب میں اگر یوں کر لوں اور اس ہاتھ کے آگے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دوں تو آپ کو صرف انگوٹھا نظر آ رہا ہے میرے رائٹ ہینڈ کا صرف انگوٹھا نظر آ رہا ہے لیکن آپ اپنے تصور میں اس پورے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں جو میں نے لیفٹ ہینڈ کے پیچھے چھپایا ہوا ہے you are seeing my you are perceiving my right hand you are not seeing it but you are perceiving it نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کی بصیرت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک دایا ہاتھ موجود ہے بائیں ہاتھ کے پیچھے so that is the beauty of gestalt principles that when the gestalt principles manifest themselves they will be seen in all aspects of visual perception تو باقی دو چیزوں کی بھی میں آپ سے بات کروں گا ان دا نیکسٹ لیکچر لیکن یہاں پہ I just want to clearly review the things that we have talked about and stress their importance Palmer کا ایکسپیریمنٹ جو 1977 میں ہوا اس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ جناب ہم گسٹالٹ پرنسپلس پہ بیس کر کے چیزوں کو سیگمنٹ کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں پھر مار نشی ہارا نے ایک پائپ ماڈل بنایا پرسپشن کا اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ جناب ہمارے پرسپچل سسٹم کے پیچھے کچھ جیومیٹرک فارمز ہیں کچھ جیومیٹریکل شیپس ہیں جنہیں ہم اکٹھا کر کے انسان جانور اور پرندے میں فرق بتا سکتے ہیں چاہے ہمیں ان کا کلر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ڈائگرام میں جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی کلر کی انفارمیشن نہیں اس میں کوئی بال نہیں ہے کوئی کان نہیں ہے اس میں ہم نے کوئی آنکھیں نہیں بنائی لیکن ہم ان ساری انفارمیشن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم ایک چوپائے میں ایک انسان میں اور ایک پرندے میں فرق بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا so this is very important to realise کہ our perceptual system is probably based on a model یہ تو ایک کمپیوٹر ماڈل جنریٹ کیا گیا which was very for computer computer vision and and recognition of things then three stages which we will continue to talk about lecture لیکن وہ تھری اسٹیجز بتانی ضروری ہیں کہ وہ کیا تھری اسٹیجز ہیں please think about these three stages. Don't just treat it as a subject that you have to memorize and learn. It's very boring if you have a cognitive psychology. Please think about it as real life problems in our everyday existence. کہ پہلے ہم اسے سب آبجیکٹس میں سیگمنٹ کرتے ہیں پہلی سٹیج بیڈمین کے بقول دوسری سٹیج ان سب آبجیکٹس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اور تیسری سٹیج کہ ہم ان سب آبجیکٹس کو آپ پیٹرن بناتے ٹھیک ہے نا تو جیسے میں آپ کو پھر یہ پائپس دکھاؤں تو سب آبجیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ بھائی یہ لمز ہیں یہ ٹانگیں ہیں یہ یہ منہ ہے لیکن ان کو جیسے جوڑا گیا ہے جس طرح انہیں آرگنائز کیا گیا ہے دیٹ ٹیلز کہ یہ فور لیگڈ اینیمل ہے ٹو لیگڈ اینیمل ہے یا برڈ ہے so recognition becomes a pattern of sub objects so this ایک تو سمپل اگزامپل جیسے میں نے آپ کو دی تھی کہ بھائی میں آپ کو کتنا نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن کیا آپ کے تصور میں میری ٹانگیں نہیں کیا آپ کے تصور میں یہ نہیں ہے کہ میں نے جوتے بھی پہنے ہوئے کیا آپ کے تصور میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹائی کا اتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا اس کے نیچے بھی ٹائی کنٹینیو کرتی ٹھیک ہے نا یا شرٹ کا آپ کو صرف کالر اور کچھ حصہ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے شرٹ کے بٹنز بھی ہیں ٹھیک ہے نا اور بازو بھی ہیں جو کہ شرٹ کے بازو تو نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو کوٹ کے بازو نظر تو these are things to think about we have perfect understanding in the Gestalt principles. Thank you very much.